سیدہ ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جو رکوع و سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا حدیث نمبر سترہ سو ایک مسنت احمد